الباب مئة وسبعة باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم اور اس کے درمیان سے کھانے کی ممانعت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے پس تم اس کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے مت کھاؤ اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرہ کہا جاتا تھا اسے چار آدمی چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاتے تھے جب چاشت کا وقت ہوتا اور صحابہ رضی اللہ عنہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ اٹھا کر لایا جاتا اس میں سرید تیار کیا ہوتا تھا یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوتے تھے چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی نشست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مجھے اللہ تعالی نے مہربان بندہ بنایا ہے مجھے متکبر اور عناد رکھنے والا نہیں بنایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اوپر والا یعنی درمیانی حصہ چھوڑ دو اس میں برکت دی جائے گی ابو داود نے اسے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے